بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مقام عافیت یعنی دفاع الہی مصنف حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف از قلم مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی ان الحمد للہ رب العالمین اللهم صلی وسلم وبارک على سيدنا محمد و سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایمان و یقین عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائیں آج کل اکثر لوگ عافیت کا معنی نہیں سمجھتے اگر سمجھ لیں تو صبح و شام آفیت مانگیں بسم اللہ کریں یہ مختصر کتاب کھولیں اور پڑھتے چلے جائیں آفیت کا معنی سمجھ میں آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آفیت ہے اس وقت جب کہ ساری دنیا میں مصیبت اور وبا کا دور چل رہا ہے آفیت کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی ہے آفیت کا لفظ بہت وسیع ہے اور عافیت کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہر شر مصیبت بیماری نقصان اور فتنے سے حفاظت کو تو عافیت کہتے ہی ہیں مگر ہماری ہر خیر بھی عافیت کی محتاج ہے مثلا جہاد خیر ہی خیر ہے یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے لیکن اگر ہم جہاد میں نکل کر بھی عافیت مانگیں گے تو اب انشاءاللہ عافیت والی خیر ملے گی فتح شہادت وغیرہ اور مشکل صورتوں سے حفاظت رہے گی مثلا زخم معذوری حزیمت وغیرہ حلال مال خیر ہے اب اس میں عافیت مانگی تو یہ مال کسی نقصان وبال اور پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گا ہم دین میں بھی عافیت کے محتاج دنیا میں بھی عافیت کے محتاج اور آخرت میں بھی عافیت کے محتاج دراصل ہمارا دفاع صرف اللہ تعالی ہی فرما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس مضبوط دفاع کا نام ہے عافیت ہم نے عافیت مانگی تو یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ کا دفاع مانگ لیا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ عافیت کی دعا ہمیں دیگر ہر دعا سے زیادہ محبوب ہو مگر اللہ تعالیٰ کی شان محبت اور شان کریمی دیکھیے کہ وہ اس بات کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں کہ ہم ان سے عافیت کی دعا مانگیں اندازہ لگائیں عافیت کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا مضبوط دفاع بھی ملتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی گزارش ہے کہ اس مختصر سی کتاب کو توجہ سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ زندگی میں عجیب نافع اور مثبت تبدیلی پائیں گے آپ کو اپنے بے شمار مسائل کا حل ملے گا اور آپ ایک بلند مقصد سے ہم کنار ہوں گے یہ ساری کتاب احادیث نبویہ مبارکہ اور ان کی تشریح پر مشتمل ہے اور اس میں بہت مفید اور پرکیف مصنون دعائیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر حمد اور احسان کے اس کام کی توفیق بخشی الحمد للہ رب العالمین اللہ کل الحمد عدد افوی کا عن خلقک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 ترغیب و تحریر سے ہی یہ کتاب لکھنا شروع کی عزیز محترم مفتی عبید الرحمن صاحب زید ورعوہ اور دارالبیان کے احباب کا ان سب حضرات نے خوب تعاون فرمایا برادر عزیز حضرت مولانا طلع سیف زید قدرہ کا انہوں نے آخر میں مسودے کی تصحیح کی اور دیباچہ لکھا اور ان تمام کا جن کی محنت اور دعا سے فائدہ پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر اپنی شاعن نشان عطا فرمائے اور خصوصی شکریہ اور امتنان حضرت والدہ محترمہ اماں جی حافظ اللہ تعالی و ورعاہا کا ان کی توجہات اور دعائیں اللہ تعالیٰ کی بے بدل نعمت ہیں الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللّہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و بارق وسلم تسلیما كثيرا كثيرا